الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد آج إن شاء الله عقیدے کے درس ہوگا اور جیسا کہ بتایا گیا ہے پچھلے درس میں کہ آج کے درس میں انشاءاللہ قبر کے متعلق بات کریں گے جیسا کہ قیامت کے مسائل آج کل تقریباً آج کے دروس میں قیامت کے متعلق ہی بات ہو رہی ہے اور ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں ہوں گی اور وہ نشانیاں جو ذکر کی گئی جو آئیں گی اس کے متعلق بات ہو چکی ہے پھر بتایا گیا کہ دوسرے مرحلے کی قبر پر ایمان لانا ضروری ہے کہ ہاں انسان جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد موت کے جو متعلق کچھ باتیں ہیں وہ پچھلے درس میں بیان کیا گیا ہے اور بتایا کہ اس کے بعد تدفین کے بعد جب انسان کو تدفین کیا جاتا ہے تو پھر یہ قبر میں یہ زندگی کس طرح ہوگی اور کیا انسان اس زندگی میں زندہ ہوتا ہے کہ مردہ ہوتا ہے کیا اس میں عذاب دیا جاتا ہے کہ نہیں اور مومن لوگوں کو کیا اس میں نعمتیں ملتی ہیں کہ نہیں اور اس کے بعد یہ مسئلہ ذکر کریں گے کہ عذاب القبر فرشتے کس طرح آتے ہیں اور کس طرح سوال کرتے ہیں اور اس کے بعد انسان کس طرح یہ عذاب القبر سے اپنے آپ کو بچائے یہ اسی کے متعلق انشاءاللہ ساری باتیں ہوں گی سب سے پہلی بات یہ ہے پچھلے درس میں ذکر کیا گیا کہ موت حق ہے موت ہر ایک کو چکھنا ہے کسی کو نجات نہیں ملتی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہر ایک کے اوپر موت لکھ دی ہے نفس الموت اور پچھلے درس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ہر ایک کو موت آتی ہے چاہے وہ نبی ہو چاہے ولی ہو چاہے وہ فرشتہ ہو چاہے کوئی بھی ہو لیکن موت کے الگ الگ انداز فرشتے اور جنات اور انسان میں کچھ فرق ہے اور بتایا گیا کہ ہر سارے انسان کے مسائل یہ ہے کہ ہر ایک انسان تو دنیا میں مرے گا اس کی جان نکلے گی اور اس کے بعد اللہ عثمان و تعالیٰ اس سے حساب کتاب کریں گے انسان جب مر جاتا ہے تو کیا کرنا اس کے کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ اس کو تدفین کرنا چاہیے تو آج قبر کے مسائل ذکر کریں گے تدفین کرنا مسلمانوں کو تدفین کرنا واجب اور ضروری ہے یہ مسلمان کی ایک تقریم ہے اللہ سبحان و تعالیٰ دیکھیے اسلام میں میت اور انسان کے اسلام نے بہت ہی اہمیت دی ہے مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد مرنے سے پہلے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ اس میں اللہ سبحان حکم دی کہ عبادت صرف اللہ کی کریں اپنا سر صرف اللہ سبحان ہو تعالیٰ ہی کے لیے جھکائے اور اس کی اہمیت دی گئی کہ اس کو کوئی انسان اس کو نہیں قتل کر سکتا ہے اس کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا ہے ایک انسان کا حقوق ہے دوسرے انسان پر واجب ہے کہ اس حقوق کی حفاظت کرے لیکن مرنے کے بعد بھی کچھ حقوق ہے آپ دیکھو گے کہ ہندو لوگ اس کو جلا دیتے ہیں اور کچھ کافر لوگ اس کو کہیں پھینک دیتے ہیں کوئی بھی کھا لے کہتے مرنے کے بعد کیا فرق پڑتا ہے اس کو کیا پتا ہے اصل اس کی زندگی نہیں اسلام میں میت کی اہمیت دی گئی ہے مرنے کے بعد لیکن وہ اہمیت کس طرح ہے اور یہ ذکر پہلے کیا گیا تقریباً چند مہینہ پہلے کہ میت اس کا معنی نہیں ہے اس کی قدر اس کے اس سے قدر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کے موت کے بعد ہم آ کے اس سے سوال کریں یا اس سے بات چیت کریں یا اس کے قبر میں پانی ڈالیں یا اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا اعمال کرے یہ عزت نہیں ہے عزت کا مطلب یہ ہے کہ تدفین کرنے کے وقت اور اس کے بعد جب مر جاتا ہے تو کچھ بھی اس کے تقریب نہیں کرنا ہے ایک بار اگر کسی انسان کو ہم نے تدفین کر لی بس ختم کہانی نہ اس کے قبر پہ جانا ہے دوبارہ کچھ کرنے کے لیے اتنا ہی کر سکتے جا کے کہ ہم لوگ اس کے لیے دعا کے لیے جا سکتے ہیں قرآن خانی کرنا ہے کچھ بھی کرنا بتایا گیا کئی کئی مہینہ پہلے صحیح نہیں ہے صرف دعا کے لیے جا سکتے ہیں اور تکریم اصل موت میں ہے تو اگر انسان مرتا ہے تو کیا کرنا چاہیے اس کا چار اہم حقوق ہے یہ فقہی مسائل اس میں ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ میت کے جو مالی حقوق ہے اس کو پورا کرنا چاہیے یعنی اس کو جیسا کہ اگر تکفین و تدفین کا مسئلہ تو اس کے پیسے سے لیں گے اس کے میراث بانٹیں گے اور میراث سے پہلے وصیت ہم لوگ نافذ کریں گے اور جو بھی یہ مالی حقوق ہے دوسرے کام یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو تغسیل کریں گے غسل دیں گے اور غسل دینا ضروری ہے حق ہے میت کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو تکفین کیا جائے تکفین کرنا چاہیے یعنی تکفین کسی کپڑے میں لپیٹ کے تب پھر تدفین کرنا چاہیے چوتھا حق یہ ہے یا تیسرا یا چوتھا حق یہ کہ اس کے لیے نماز جنازہ پڑھنی چاہیے اور پانچواں حق یہ ہے کہ اس کا کیا ہے کہ ہم لوگ اس کو تدفین کریں اور تدفین کے جو سنت کے طریقہ اس میں علماء نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور ہم نے بھی فقی مسائل پہ دوسری مسجد میں اس کو بہت وضاحت کے ساتھ تفسیر کی ہے کس طرح غسل کرنا چاہیے کس طرح تدفین کرنا چاہیے کس طرح قبر میں ڈالنا چاہیے اس کے آداب اور اس کے احکام یہ ذکر کیا گیا آج عقیدے کے در سے تو عقیدے کے متعلق ذکر کریں گے تو میت کو تدفین کرنا واضح اور ضروری ہے اگر کسی مسلمان کو پتا ہے کہ کسی مسلمان کے انتقال ہو گئے تو پھر یہ میت کے تکفین کے لیے اور تدفین کے لیے چند مسلمان کو کرنا چاہیے اگر سارے مسلمان ایک مسلمان کو چھوڑ دیں اور اس کو تدفین اور تدفین نہ کرے تو سارے مسلمان گنہگار ہیں لیکن اگر چند لوگ کر لیتے ہیں تو پھر یہ حق ثابت ہوتا ہے اور تدفین کرنا سنت کے حساب سے سنت کے طریقہ کرنا چاہیے بدعات اور رسومات اور جو جس طرح دیکھا جاتا ہے اس سے بچنا چاہیے سنت کے طریقہ کرنا چاہیے اور یہ سنت کے طریقہ کتابوں میں موجود ہے فقی کتابوں میں آپ لوگ دیکھ لو تو تدفین کرنا یہ ایک میت کا حق ہے بلکہ سنت یہ ہے کہ انسان تدفین بھی کرے اپنے بھائی کو یعنی اگر آپ کو پتا ہے کہ کسی مسلمان کے تدفین کیا جا رہا ہے تو آپ بھی اس میں شامل ہو جاؤ آپ بھی اس میں ایک حصہ لے لو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مسلمان پر مسلمان پر دوسرے مسلمان مسلمان کے بہت دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں اور ایک حق یہ بتایا گیا ہے وہ عید مات جنازہ جنازت جب مر جائے تو اس کے جنازے پر چلو اور تدفین کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے اور ثواب ہے میت کے بھی فائدہ ہے کہ انسان اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور زندہ لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہے کہ وہ لوگ خود عبرت حاصل کرتے ہیں اور یہ مسلمان کی عزت اور حفاظت ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ تدفین کے جو کرنے کے جو مسائل ہیں اور قبر کے جو مسائل عقیدے میں کیا ہے یہ ذکر کیا گیا کہ ضروری کے تھرو تدفین کرنا ضروری ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قبر میں تدفین کرنا چاہیے لیکن اگر یہ وہاں تک لے جانا آسان ہے قبر جگہ تدفین اصل تدفین اسی جگہ میں ہونا چاہیے جہاں عام لوگ کو تدفین کیا جاتا ہے خاص جگہ اس کے لیے رکھنا غلط ہے اگر کسی کے وہ وفات ہوئی گھر میں تو گھر میں نہیں تدفین کریں گے اگر مسجد میں ہوئی تو مسجد میں نہیں بلکہ قبرستان جہاں عام مسلمانوں کی تدفین کیا جاتا وہیں کرنا چاہیے اللہ کی اگر وہاں تک جے جانا مشکل ہے جیسا کہ دو آدمی مسافر ہیں یا تین آدمی مسافر ہیں کسی جنگل میں کسی کے انتقال ہو جاتا تو اسی جگہ پہ تدفین کر سکتے ہیں لیکن اصل اسی جگہ پہ کرنا چاہیے جہاں مسلمان سب لوگ ہوتے ہیں اور اگر ممکن نہیں ہے تو پھر اس سے بھی کوئی کوئی یعنی کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے قبر کے معنی کیا ہے قبر عربی لفظ ہے اور قبر اصل کے معنی یہ ہے کہ انسان کو ڈھکنا انسان کو چھپانا اور قبر یہ جب سے اللہ سبحان تعالی انسان کو پیدا کی ہے تب سے یہ کام جاری ہے اور قیامت تک رہے گا سب سے پہلے کس نے تدفین کی ہے حابیل قابیل حابیل کو کی ہے اور وہ قصہ آپ لوگ کو پتا ہے جب حضرت آدم کے دو بیٹے تھے تو کسی نے ایک دوسرے کو قتل کر دی تو اس کو سمجھ نہیں پائے کہ کیا کریں تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ایک کوے دو کوے کو بھیجا ایک کوا دوسرے کو قتل کر کے اس کو تدفین کر دی تو پھر وہ حابی قابل نے وہ حرکت دے کر وہ تدفین اسی وقت کر لی تو اس لیے وہ تدفین سب سے پہلا کام جو تدفین کی ہے وہ قابل نے کی ہے اپنے بھائی حابیل کو اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور یہی وہی سنت ہے اور جائز نہیں کہ مسلمان کو کہیں بھی اس طرح پھینک دیا جائے یا اس کی اہمیت نہیں دی جائے قبر کے معنی کیا ہے قبر قبر وہ جگہ ہے جہاں عام میت کو چھپایا جاتا ہے تدفین کیا جاتا ہے اور سنت میں قبر کھودنا یہ ہے کہ دو طریقہ ایک لحد ہوتا ہے اور ایک شک ہوتا ہے لحد ایک قبر یہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر صرف گڈھا بنایا جاتا ہے تو اس کو شک کہتے ہیں اور اگر یہ گڈھے کے بعد دانے یا بائیں طرف ایک بھی جگہ بنایا جاتا تو اس کو لحد کہا جاتا ہے اور دونوں اسلام میں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحد بنایا گیا ہے یعنی قبر کھودنے کے بعد قبر کے اندر ہی سے کچھ اندر سے دائیں یا بائیں جگہ بنایا جائے پھر اس کے اندر رکھا جائے یہ طریقہ اور یہ مسائل اور احکام یہ فقی مسائل میں آپ لوگ زیادہ یہ چیزیں دیکھو گے لیکن قبر وہ جگہ ہے جہاں انسان کی تدفین کیا جاتا ہے تدفین کرنے کے بعد جائز نہیں ہے کہ انسان وہ قبر کے پاس جائے اور اسے تبرک برکت حاصل کرے یا وہ قبر پہ بار بار جائے فاتحہ پڑھنے کے لیے یا سورت پڑھنے کے لیے یا کوئی ایسے عمل کرنے کے لیے جس سے اپنے لیے فائدہ ہو اگر آپ کو کرنا ہے تو میت کے لیے جاؤ اور اس کے لیے دعا کرو اور اس کے لیے آپ اللہ و تعالیٰ سے استغفار کرو لیکن اس سے اس کے لیے قرآن خانی کرنا یہ اعمال کرنا یہ بتایا گیا چند مہینہ پہلے یہ سنت کے خلاف ہے اس کے بعد یہ ہے کہ کیا قبر قبر میں کوئی نئی زندگی ہوتی ہے کہ انسان کی موت کے بعد اس کی زندگی اور کہانی ختم ہوتی ہے کافر لوگ کے عقیدہ یہی ہے کہ کافر لوگ کے عقیدہ کہ کہتے انہیں اللہ کہتے ہم لوگ کی موت تو صرف ایک ہی بار آئے گی دوبارہ موت نہیں آئے گی اسی لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزا اللہ کے رسول پر مذاق اڑاتے تھے جب اللہ کے رسول کہتے تھے قیامت کے لیے تیاری کرو ایک نئی زندگی ہوگی قبر میں یا نئی زندگی آخرت میں ہوگی تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہتے ہم لوگ جب مر جائیں گے تو پھر کون پوچھے گا ہم لوگ کے بارے میں ہم لوگ کو بھی احساس نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے حالانکہ غلط ہے زندگی جس طرح پچھلے درس میں ذکر کیا گیا کہ زندگی پانچ ہوتی ہے انسان کی زندگی پانچ مراحل سے گزرتے ہیں اور اہم تین زندگی جو ہم لوگ کے لیے زیادہ مؤثر ہے یہ تین ہے ایک دنیا کی زندگی ہے اور جو ہم لوگ ابھی جی رہے ہیں اس میں اور دوسری زندگی برزخ اور قبر کی زندگی ہے جس کے متعلق آج بات کریں گے اور سب سے اہم زندگی آخرت کی زندگی ہے جب انسان قبروں سے اٹھ کر اللہ کے پاس جائیں گے اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالی حساب کتاب کریں گے پھر یا تو جنت انسان پائے گا یا تو جہنم کے مستحق ہوگا تو انسان پر واجب ہے مسلمان پر کہ وہ ایمان لائے کہ موت کے بعد ایک نئی زندگی ہے اور اس کو کہتے ہیں حیات البرزخ یا حیات القبر حیات البرزخ کے مطلب یعنی برزخ کی زندگی اور قبر کی زندگی چاہے یہ برزخ کی زندگی چاہے انسان کو قبر میں تدفین کیا جائے یا انسان کو کہیں اور پھینکا جائے وہ حالاحق ہوگا یعنی بہت سے لوگ یہی اکثر سوال کرتے ہیں کہ جو لوگ قبر پہ ہوتے ہیں ان لوگ کو تو چلو حساب کتاب اللہ کریں گے پر اس سے آئیں گے حساب کریں گے لیکن جو کافر یا جو انسان کو سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے یا جس انسان کو جیسا کہ کوئی شیر کھا جاتا ہے اس کو تدفین نہیں کیا گیا یا اگر کوئی انسان کو جلایا گیا ہے جیسا ہندو لوگ جلاتے ہیں تو کیا کس طرح اللہ حساب کریں گے وہ ہم لوگ کو اتنا تفصیل نہیں معلوم ہے لیکن ایک مسلمان کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں پر ایمان لاتا ہے وہ ضرور اس پر بھی ایمان لائے گا کہ ضرور اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ حساب کتاب کریں گے اور یہ اللہ کے علم ہے کس طرح کیا جاتا ہے یہ اللہ کے علم اللہ کے علم ہے جو لوگ قبروں میں ہیں وہ حدیث میں اس میں آتا ہے کہ کس طرح قبروں میں ان کو اٹھا کے کس طرح سوال کرتے ہیں لیکن جو لوگ کہیں اور ان لوگ کو پھینکا جاتا ہے ان کے بارے میں نہیں کہیں آتا ہے لیکن اللہ ان کو جمع کریں گے اور ان سے اللہ سبحانہ و تعالی ضرور حساب کتاب قبر میں کریں گے اور فرشتے ممکن نقیر ان کے پاس آ کے اس سے سوالات ضرور کریں گے تو اس پر ایمان لانا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں کیا دلیل ہے کہ قبر پر ایمان لانا چاہیے یعنی قبر کی زندگی اس میں حساب کتاب ہوتا ہے کہ نہیں حساب کتاب ہوتا ہے بہت کافی لوگ تو انکار کرتے ہیں اور بہت سے کچھ مسلمان الحمد للہ سب تو ایمان لاتے ہیں لیکن چند مسلمان جو لوگ زیادہ تر اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں اور عقل زیادہ اور کافروں سے متاثر ہوتے بہت سے مسلمان اس طرح ہو گئے کہ وہ لوگ قبر کی زندگی کو انکار کرتے ہیں خاص کر مسلمانوں میں ایک فرقہ پہلے گزر چکے معتزلہ جو لوگ تھے وہ لوگ انکار کرتے تھے اور دلیل یہ پیش کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ کوئی مر جاتا ہے اگر آپ اس کے قبر کھودو تو کہاں دکھتا ہے کہ کوئی اس کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے کہاں پرشتے دکھتے ہیں کہاں اس کو حساب کتاب کیا جاتا ہے اور کہیں اس کے بدن میں اکثر لوگ کا اثر نہیں ہوتا ہے تو کیسے ہم لوگ حساب کتاب کہیں گے تو کہیں گے یہ آپ کا عقل کی بات ہے یہ آپ تو اپنے آپ کے عقل انسان کا عقل چھوٹا ہے اور اللہ سبحانہ انسان کو پورا علم نہیں دی ہے چند چیزیں ہم لوگ دیکھ پاتے ہیں اور اکثر چیز ہم لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں اسی لیے قرآن مجید میں اور حدیثوں میں اس کے بہت ساری دلائل ہیں اگر کوئی مسلمان اور قرآن پر ایمان لاتا ہے حدیثوں پر ایمان لاتا ہے تو اس میں کبھی شک نہیں کرتا ہے قرآن میں بہت ساری دلیلیں ہیں سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ قبر کے عذاب قبر میں عذاب ہوتا ہے قرآن کے آئے تھے سور مومن میں اللہ فرماتے فرعون کے بارے میں کیا وہ کبھی علی ادو اللہ فرماتے ہیں کہ آل فرعون اور فرعون کی کہانی قصہ ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے کہ آل فرعون کو صبح شام ان کو یعنی جہنم دکھایا جاتا ہے اور جہنم سے سیر ان کے کیا جاتا ہے یعنی جہنم میں جا کے ان کی روحیں جاتی ہیں اور جہنم کو دیکھتے ہیں اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ویو متکو مسا اور جب قیامت ہوگی تو سخت عذاب میں داخل کر دو پھر اللہ فرماتے ہیں یہاں کی قیامت سے پہلے ان کو جہنم دکھایا جاتا ہے اور ان کو عذاب دیا جاتا ہے تو یہ آیت میں دلیل واضح ہے کہ انسان قبر میں جب رہتا ہے تو وہ جہنم اور جنت یعنی جہنم اور جنت دیکھتا ہے اور اسی طرح سزا یا وہ نعمت پاتا ہے اسی طرح قرآن میں ایک آیت اللہ فرماتے اترا اللہ کے رسول کاش آپ دیکھ لیتے جب فرشتے کافروں کو موت دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں یہ بریبون وجوہا ہوں ہوں کہ فرشتے جب موت دیتے ہیں تو اسی وقت میں بھی ان کے سر پہ مارتے یعنی مار کے لے کے جاتے ہیں مارتے چہروں پہ اور ان کے پیچھے حصہ انسان کے دو عزت کی جگہ ہے ایک چہرہ ہے ایک انسان کی شرمگاہ ہے انسان اگر چہرے میں کوئی مار دے تو انسان غصہ ہوتا ہے اسی طرح جو معزز انسان اگر کوئی شرمگاہ چھو لیتا ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے عزت کی جگہ ہے تو اس لیے فرشتے وہ دونوں جگہ پہ خوب ماریں گے تو یہ کب ہے موت کے وقت یہ آیت واضح ہے موت کے وقت تو یہ دلیل ہے کہ موت کے وقت بھی عذاب انسان عذاب پاتا ہے اور اس کے علاوہ اور قرآن میں بہت ساری دلیلیں ہیں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتے کچھ بہت سارے مسائل ہیں حدیثوں میں بھی بہت دلیل ہے ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ کا رسول خود ہی بتاتے ہیں کہ ہوگا حدیث میں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بھی انسان جب بھی مرتا ہے یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابن عمر کے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے تم میں سے جب کوئی مرتا ہے جب موت آتی ہے تو اسے صبح و شام اس کا ٹھکانہ دیا دکھایا جاتا ہے صبح و شام اس کو جنت یا جہنم دکھایا جاتا ہے اگر وہ جنتی ہو جنت اگر وہ جنتی ہے تو اسے جنتیوں والے محلات دکھائے جاتے ہیں اور اگر جہنمی ہے تو جہنمیوں والا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تیری رہائش گاہ ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تجھے یہاں بھیج دے گا تو ایک دیکھنا سیر کرنا یہ بھی ایک قسم کے عذاب یہ نعمت ہے انسان جب کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو یہ نعمت ہے کہ نہیں نعمت ہے اور جب بری چیز دیکھتا ہے اور اس کو خوف دلایا جاتا ہے کہ آپ کے ٹھکانا ہے تو یہ قسم کے عذاب ہے اس لیے حدیث مسلم میں ہے اور حدیث بالکل واضح ہے کہ عذاب قبر موجود ہے اسی طرح ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے تو اگر جو لوگ ہیں عذاب قبر جھوٹ ہے یا وہ حقیقت نہیں ہے تو کیا کہیں گے کیوں کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے یا تو اللہ کے رسول نہیں جانتے تھے اور یہ اس طرح کہنا غلط ہے اللہ کے رسول کو بتایا گیا ہے کہ قبر کی حقیقت ہے حدیث میں آتا ہے ایک یہودیہ یہودینوں کے پاس کچھ علم تھا تو ایک یہودی عورت حضرت عائشہ کے پاس آئی اور یہ کہنے لگی یہودیا حضرت عائشہ کے پاس آئے اور یہ قبر عذاب قبر بتانے لگی یہودی عورت حضرت عائشہ سے کہنے لگی کہ عذاب قبر ہوگی اور اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اللہ کے رسول آئے تو پوچھنے لگی اللہ کے رسول وہ یہودی اس طرح آئے اور بتانے لگی کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے یہ کس طرح ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا کہ یہ حق ہے عذاب القبر حق ہے ضرور عذاب ملے گا پھر حضرت عائشہ فرماتی میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول ہر نماز میں ضرور عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے اور عموماً یہ تشہد سے پہلے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول چار چیزوں سے پناہ مانگتے اللہ من عذاب القبر و عذاب النار عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے عذاب النار سے بسی حد کے فتنے سے اور موت اور زندگی کے فتنے سے تو یہ اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے یہ دلیل ہے کہ عذاب القبر حق ہے نعیم القبر حق ہے اور اللہ سبحانہ عذاب قبر میں ایک نئی زندگی دیتے ہیں اور انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے یہ دلیلیں ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت سارے دلیلیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی اللہ کے رسول کو صحابے کے بارے میں خوشخبری دیتے تھے کہ یہ تو جنتی ہے یہ تو پریشان نہیں ہے اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے جیسے جعفر بن نبی طالب کے بارے میں اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر ابن عبداللہ کے والد جابر عبداللہ کے والد کے بارے میں اللہ کے رسول نے ذکر کی ہے کہ اس سے اللہ سے بات چل کر چکے ہیں تو یہ نعمت ہے تو اس لیے نعمت اس پر ایمان لانا ہر مسلمان پر واجب ہے اگر کوئی انسان انکار کرتا ہے تو مکمل مومن نہیں ہے رہ گئی جو لوگ شک کرتے ہیں بہت سے لوگ شک کرتے ہیں کس بنا پر کہتے ہیں ہم لوگ دو لاش دیکھتے ہیں ایک مومن کا ایک کافر کا اب آپ لوگ مومن لوگ آپ لوگ کہتے ہیں علماء لوگ کہتے ہیں کہ جنتی لوگ جو مومن ہیں اس کو نعمت ملے گی اور جو کافر ہے اس کو مصیبت مل رہی ہے ہم لوگ کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں تو کہیں گے پہلی بات یہ غیبی مسئلہ ہے اور اکثر عذاب روح پہ ہے اس لیے یہ نئے مسئلہ ہے کہ عذاب بدن پہ ہے کہ روح پہ ہے زیادہ تر عذاب روح پہ ہوتا ہے اور بدن میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اس لیے عموماً آپ دیکھو گے جب کافر مرتا ہے اس کی لاش پڑی رہتی ہے بہت دن تک سڑتا نہیں ہے یا سڑ جاتا ہے کہیں تکلیف نہیں دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے کہ کوئی اس کو مار رہا ہے تو اسی لیے زیادہ تر تقریب اکثر علماء کہتے ہیں زیادہ تر عذاب روح پہ ہے یعنی اللہ عذاب زیادہ تر روح پہ کہتے ہیں کرتے ہیں جیسا کہ پچھلے درس میں ذکر کیا گیا کہ روح لیا جاتا ہے پھر آسمان میں اللہ فرشتے لے جاتے ہیں پھر اللہ کہتے ہیں کہ اس کو روح کو فلا جگہ پہ ڈال دو تو اثر عذاب روح پہ ہے لیکن کبھی کبھار بدن تک پہنچتا ہے اس لیے کبھی کبھی قبر کھودا جاتا ہے دیکھا جاتا کہ صاف ہے دیکھا جاتا کہ انسان کے چہرہ کالا ہو گیا تو کچھ اللہ دکھاتے ہیں لیکن اصل اکثر عذاب اصل روح پہ ہے اور یہ دلیلیں اکثر اسی پر یعنی اسی اسی کے اسی کے مسئلہ ثابت کرتا ہے آئیے دیکھتے کہ انسان جب مرتا ہے تو بتایا گیا کہ اس کو موت آتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہیں گے پہلے جواب کہ غیبی مسئلہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ عذاب روح پہ زیادہ ہے بدن پہ کم ہے تیسری بات یہ ہے کہ ضرور نہیں کہ ہم لوگ ہر چیز دیکھیں جو ہم لوگ دیکھتے ہیں وہی حق ہے اور جو نہیں دیکھتے ہیں وہ موجود نہیں ہے ایسے آدمی سے پوچھ لو کہ آپ کا عقل کہاں ہے آپ استعمال کرتے ہو دوسرا آدمی کے پاس عقل استعمال نہیں کرتا ہے دکھاؤ کہ آپ استعمال کر رہے ہو وہ بتا بھی نہیں پائے گا کہ عقل کہاں ہے اور یہ پہلے سوال بھی کیا گیا کہ عقل کہاں ہے دل میں ہے کہ سر پہ ہے اکثر لوگ کہیں گے دماغ میں نہیں عقل اصل مرکز دل ہے اور قرآن یہی زیادہ واضح ہے تو عقل اس انسان کے اندر موجود لیکن دکھتا نہیں اس کی نشانات دکھتی ہیں قبر میں بھی اب دیکھیے اس کی مثال سویا ہوا آدمی کی طرح ہے ایک بندہ سوتا ہے دو چار پائے بغل سوتے ہیں دو آدمی ایک آدمی اٹھنے کے بعد کیا کہتا ہے خوش ہو کے اٹھتا ہے کہ میں نے اپنے اولاد کو دیکھ لیا یہ دیکھ لیا وہ دیکھ لیا یہاں گھوم رہے تھے یہ کر رہے تھے اور خوش ہو کے بہت ہی خوشی کی حالت میں رہتا ہے اور دوسرا بندہ آپ دیکھو کہ جب اٹھتا ہے تو پریشان رہتا ہے کہتے پتہ نہیں اوز باللہ ہم نے کیا کیا دیکھ لی تو دیکھیے ایک انسان سوتے میں یہ چیزیں دیکھ لیتا ہے اور جو جگنے والے ان لوگ کو احساس بھی نہیں کہ کہاں یہ کیا کر رہا ہے صحیح کہ نہیں تو ایک تقریب کے طور پر اللہ نے خواب رکھی تاکہ جب خواب میں یہ چیز ہو سکتا ہے تو جو اصل موت میں اور موت اور نیند یہ چھوٹی موت ہے اور جو بڑی موت ہے وہ جب انسان کے مکمل موت ہوگی تو بڑی موت ہے تو اس لیے اس موت میں بھی تمام انسان کی جان نکل آتی ہے اور اس میں اللہ سبحان و تعالیٰ عذاب اور اللہ سبحان و تعالیٰ حساب کرتے ہیں اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ کیا انسان جب قبر پہ ہوتا ہے اس کی نئی زندگی تو ہوتی ہے کیا اس کی وہ سنتا ہے دیکھتا ہے بات چیت کرتا ہے کہ نہیں دیکھیے کچھ حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ میت سنتا ہے میت دیکھتا ہے اور میت کیا ہے بات چیت بھی کرتا ہے لیکن اس طرح نہیں دنیا کے طرح یہی غلط اسی غلطی میں اکثر لوگ ہم لوگ کے ملک میں لوگ شرک میں پڑ گئے یہ دلیلیں لے کر کہتے ہیں کہ دیکھو میت سنتا ہے اسی لیے ہم لوگ میت کو میت سے مانگتے ہیں اب دیکھو گے خاص کر جو قبر والے قبر پجاڑی لوگ جو قبر پہ جا کے عبادت کرتے ہیں میتوں کو میتوں سے اپنے حاجات پوری کرواتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ کے درگاہ والے یہ تو غلط ہم لوگ کیا کہتے کہ میت آپ کی بات کبھی سنتا نہیں ہے کہیں گے نہیں قرآن میں ایک دلیل ہے کہیں گے ایک دلیل ہے لیکن مکمل نہیں اسی لیے میت تو سنتا ہے میت دیکھتا ہے میت بات چیت کرتا ہے لیکن کس طرح اپنی مرضی سے نہیں جب اللہ چاہتا تو کر سکتا ہے ویسے عموماً نہیں کر پاتا ہے یعنی انہیں ہر بات نہیں سن سکتا ہے وہ چند باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سناتے ہیں اور چند باتیں وہ کر سکتا ہے فرشتوں سے بات کرے گا یا اپنے نب سے بات کرے گا اور اسی طرح یہ میت بھی کچھ چیز دیکھتا ہے ہر چیز نہیں کیا دیکھتا اور کیا سنتا میں حدیث سے پیش کرتا ہوں اللہ کے رسول فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری کا حدیث ہے جب جنازہ تیار ہوتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں یعنی جب جنازہ تیار ہوتا ہے اور لوگ اس کو اٹھا لیتے ہیں میت کو کندھے پہ اٹھانا سنت ہے اٹھا لیتے ہیں تو نیک آدمی کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو مجھے جلدی لے چلو جنتی کا کہتا ہے مومن اپنے نفس سے بات کرتا کہ مجھے لوگ سے کہتے لیکن کوئی نہیں سنتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو اگر نیک نہ ہو تو کہتا ہے ہائے ہلاکت مجھے کہاں لے لے جا رہے ہو میت کی آواز انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے یہ بخاری کی رواج ہے یعنی اللہ کے رسول فرماتے کہ جب انسان میت کو اٹھاتے ہیں تدفیر کے لیے تو اگر وہ دیر کرتے ہیں تو میت کیا کہتا ہے اگر مومن کے مجھے جلدی لے جاؤ تاکہ ان حساب کتاب جلدی ہو جائے اور وہ اپنے جنت میں جنت کے مقام دیکھ لے اور اگر وہ جہنمی ہے تو پریشان رہے گا کہتے کہ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہو پریشان رہے گا تو یہ دلیل ہے کہ میت بات چیت کرتا ہے لیکن کس سے دوسروں سے نہیں وہ اپنے نب سے بات کرتا ہے یا اپنے دل میں یہ باتیں کہتا ہے اتنا ہی کہنا کہ اس کے لائق ہے لیکن نہیں کہ وہ لوگ سے مخاطب کرے گا کہ مجھے یہاں لے چلو ابھی لے کے جاؤ جلدی بھائی کے لے جاؤ لوگ کو نہیں سنتا ہے یہ اس طرح عام کرنا یہ غلط ہے اسی طرح میت کبھی کچھ لوگ کچھ میت سنتے ہیں لیکن ہر چیز نہیں سنتے ہیں ایک بار اصل عقیدہ ہم لوگ کی یہ ہے کہ میت نہیں سنتے ہیں اللہ کی وہ چند باتیں جو اللہ سنانا چاہتے ہیں کیا دلیل ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ اپنی قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی واپس پلٹتے پلٹتے ہیں تو میت اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آواز سنتی ہے میت جو قبر پہ ہیں وہ صرف جانے کے صرف یہ ہے چلنے کی آواز سنتی کیوں تاکہ اس کو یقین ہو جائے کہ اب میرے پاس کوئی نہیں انسانوں میں اب وہ تنہائی کے احساس کرے فرشتے اس کے بعد آتے ہیں لیکن اتنا ہی لیکن وہ بات چیت کیا کرتے ہی نہیں سنتے ہیں اس لیے ہم لوگ کے غلط عقیدہ ہم لوگ کے ملک میں وہ لوگ قبر والے کیا کرتے ہیں میت کے سر پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب آ سے پوچھے تو یہ جواب دو جب یہ کہیں تو یہ جواب دو تلقین کرتے ہیں اور تلقین کے بارے میں ایک صحیح بھی حدیث نہیں ہے تلقین یہ ہے جو حدیث ثابت ہے کہ موت سے پہلے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو لیکن موت کے بعد تلقین کرنا کہ یہ پڑھو یہ کہو فرشتوں کو یہ جواب دو یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں اس لیے باتیں نہیں سنتے ہیں اور یہی معمول ہے اللہ فرمت ان اس میں الموتا کہ آپ میں کو نہیں سنا سکتے ہو لیکن جو اللہ سنانا چاہتے وہی سنائیں گے کیا دلیل ہے حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے رسول جنگ بدر میں کافروں کو تدفین کر لی یعنی ان لوگ کافروں کو اللہ کے رسول ایک کنویں میں ان لوگوں کو تدفین کر دی تو اللہ کے رسول کے بعد ان سے بات چیت کرنے لگے کہ حل و جب تم باوا ربو کم کہ اللہ جم تم لوگ کے ساتھ وعدہ کیا کیا تم لوگ پا گئے تو حضرت عمر کے اللہ کے رسول تم میت ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں ان لوگ سے تو اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا کہ یہ لوگ میری بات تم لوگ سے اچھی سن رہے ہیں تو یہ اللہ کے رسول اکامی نہیں کی نہیں ہر میت سنتا ہے یہ کہا کہ صرف یہ لوگ کو اللہ میری بات یعنی سنا رہے تاکہ ان لوگ کو تکلیف ہو جائے تو ہر بات نہیں سنتے ہیں لیکن چند باتیں اللہ تعالیٰ ان لوگ کو سناتے ہیں اسی طرح میت دیکھتے ہیں اور میت کس کو دیکھے گا میت جو ثابت ہے دو تین چیز دیکھتے ہیں ایک فرشتوں کو دیکھیں گے جو آئیں گے حساب کتاب کرنے کے لیے مسلم اور دوسری چیز جو اہم ہے وہ اپنے ٹھکانہ جنت یا جہنم دیکھے گا جیسا کہ پچھلے حدیث گزر چکا ہے کہ جب میت مرتا تو فرشتے آتے ہیں تو اس کو جنت کے جو ٹھکانا اس کو دکھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو جہنم ہے وہ بھی دکھاتے ہیں تو یہی دیکھتا ہے لیکن اب باہر اور کوئی چیز دیکھے یہ ثابت نہیں تو اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ قبر کی زندگی دنیا کی زندگی سے الگ ہے اور قبر کی زندگی ہر ایک کو ملے گی چاہے انسان مومن ہو یا کافر اس کو زندہ کیا جائے گا بہت سے لوگ یہی پچھلے درس میں ذکر کیا گیا کہ بہت سے لوگ کہتے کہ انبیاء موت نہیں آتی ہے کیا دلیل یہ دلیلیں پیش کریں گے جس میں آتا کہ اللہ کا رسول زندہ ہے قبر پہ یہ انبیاء زندہ ہے کہیں گے وہ زندہ حقیقت ہم لوگ بھی مانتے ہیں لیکن وہ زندگی قبر کی زندگی ہے دنیا کی زندگی میں کبھی وہ لوگ زندہ نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے دنیا کی زندگی ختم ہو گئی اب وہ دوسری زندگی میں ہے قبر کی زندگی میں اور قبر کی زندگی میں کیا کرے نیکی کر رہے ہیں جیسا کہ ابھی کچھ دیر بعد ذکر کیا جائے گا اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ قبر کی زندگی میں کیا ملتی ہے قبر کی زندگی میں عمل نہیں کیا جاتا عمل کے عمل زند... کس کی زندگی میں عمل کیا جاتا دنیا کی زندگی اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا عمل والا حساب عمل کیا جاتا ہے حساب اللہ نہیں کرتے ہیں لیکن کبھی کبھار اللہ پکڑتے ہیں انسان برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ مصیبت آتی ہے لیکن مکمل حساب نہیں کیا جاتا ہے اور آخرت کی زندگی میں عمل بالکل نہیں ہے حساب صرف ہوگا اور قبر کی زندگی اوسط ہے عمل منقطع ہو جاتا ہے تین عمل باقی رہتا ہے ایک صدقہ جاری ہے جو کر کے گیا جو بھی نیکی کر کے مسجد بنا کے چلے گئے جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تب تک ان کو نیکی ملے گی اور علم جو علم سکھا کے گیا جتنا لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے ثواب ملے گا اور اسی طرح ایک بیٹا جو نیک ہے اس کے لیے دعا کرے اس کو اس ثواب ملتا ہے اسی طرح برا آدمی اگر کوئی برائی کر کے گیا لوگ کو گالی لوگ کو برائی سکھا کے گیا جب تک لوگ برائی پہ عمل کریں گے اس کو گناہ ملے گا اور اگر کوئی انسان ایسے اڈا بنا لی جہاں لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں شراب خانہ بنایا یا ایسی جگہ بنایا جہاں شرک کفر کیا جاتا ہے درگاہ بنا دیے مزار بنا دیے جب وہ چلے جائے گا جتنا لوگ شرک کریں گے اس کو گنا بھی ملے گا اسی لیے انسان موت سے پہلے اپنی تیاری کرے کہ ہم مرنے کے بعد کون سے اسے عمل میں چھوڑوں جو میرے مفاد کے بعد بھی میری نیکی ہمیں نیکی ملے اسی لیے انسان مرنے سے پہلے وصیت کرنے سے پہلے مرنے سے پہلے انسان خیر کے کام زیادہ کرے اور یہ آئے گا انشاءاللہ کہ نیکی کس طرح انسان کو قبر میں کام آئے گی اور کس طرح مدد کرے گی جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے ذکر کریں گے عذاب قبر جن قبر کی زندگی میں عمل نہیں ہے لیکن سزا ہے یا تو جزا ہے جزا کے مطلب یعنی نعمت ملتی ہے اور سزا کے مطلب اللہ سبحانہ عذاب دیتے ہیں کیا دلیل ہے کہ دونوں ملتی ہے قرآن کی آیت اللہ فرماتا اللہ کہ جن لوگ کو فرشتے روح کو قبض قبض کرتے ہیں ان کو موت کے وقت سلام علیکم کہتے ہیں تو سلام کرنا ایک نعمت ہے میری یعنی خوشخبری دیتے کہ آپ خوش حالت میں رہو گے اسی طرح حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے مومن اپنے قبر میں فیروزن خطرہ اللہ کے رسول فرماتے بے شک مومن اپنے قبر میں سرسبز باغ میں ہوتا ہے یعنی بہت ہی اچھی جگہ پہ ہوتا ہے اسی لیے وہ نعمت پاتا ہے اور وہ حدیث ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول فرماتے تم میں سے ہر ایک انسان جب بھی مرتا ہے تو اس کو کیا ہے اس کو دونوں دکھایا جاتا ہے اس کو جنت اور جہنم کی دونوں ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے حتیٰ کہ جنتی انسان دونوں دیکھتا ہے کافر انسان بھی دونوں دیکھتا ہے یہ تفصیل ابھی کچھ دیر ذکر کریں گے یعنی اگر انسان جنت میں ہو جنتی ہو تو پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جنت دکھاتا ہے اور جہنم بھی دکھاتا ہے تاکہ جہنم دیکھ کر اور پھر جب جنت دیکھے تو خوش ہو زیادہ اس کی خوشی بڑھ جائے اور جو جہنمی اس کو پہلے جنت دکھایا جاتا ہے پھر جہنم تاکہ اس کا افسوس اور اس اس کے کی تکلیف اور بڑھ جائے یہ شرح بھی ذکر کیا جائے گا اسی طرح انسان قبر میں عذاب پاتا ہے اور اس میں بہت ساری دلیلیں ہیں عذاب کے بارے میں زیادہ دلیل ہے کیونکہ اکثر لوگ قبر میں عذاب پاتے ہیں یعنی آپ دیکھو کہ اگر قبر میں جو لوگ جاتے ہیں اس میں زیادہ تر لوگ خوش ہوتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ عذاب میں رہتے ہیں اکثر لوگ عذاب میں ہوتے ہیں حتیٰ کہ مومن لوگ مسلمان لوگ بہت سے لوگ قبر پہ عذاب بھی پاتے ہیں چند وقت کے لیے عذاب پاتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو عذاب قبر بھی واضح ہے اور اس میں کئی ایک حدیث ہے ثابت ہے جیسا کہ انشاءاللہ اگلی بھی حدیث پڑھی جائے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان میں لوگ اقدام کہ مردے یعنی اگر کافر و مشرق ہو اپنی قبروں میں عذاب دیے جاتے ہیں اور ان کی آوازیں سارے چوپائے سنتے ہیں یعنی جانور عموماً عذاب کی آواز سنتے ہیں سوائے انسان نہیں سنتا ہے آپ دیکھو گے عموماً جانور لوگ اور کم قبرستان میں کم ہوتے ہیں کیونکہ وہ لوگ عذاب کی آواز عموماً سنتے ہیں انسان صرف نہیں سنتا ہے کیوں اللہ سہاد انسان کو نہیں سناتا ہے بہت سے لوگ یہی سوال کریں گے کہ انسان کو سنانا چاہے تاکہ انسان موت کی خبر کے لیے تیاری کرے تو اللہ کے رسول جو پچھلے حدیثوں میں گزر چکا بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس لیے انسان کو نہیں سناتے ہیں کیونکہ اگر سناتے ہیں تو انسان قبر جانا بند کر دے گا اور تدفین کرنا بھی بند کر دے گا کوئی نہیں قبر پہ جائے گا کیونکہ انسان جیسے قبر میں جائے گا کسی کے تدفین کے لیے تو کہیں سے آواز آئیے تو بھاگ جائے گا اسی اللہ کا سا فرماتی لیے اللہ انسان کو نہیں سناتے ہیں لیکن عذاب قبر کافروں کو ضرور ملتا ہے اسی طرح اس میں بہت سارے حدیث ہیں جیسا کہ ایک حدیث مشہور حدیث مشہور ہے کہ ایک ایک لڑکا نوجوان تھا وہ اللہ کے نصرانی تھے یعنی عیسائی اس وقت عیسائی کرسچن تھے وہ اسلام کی لائے اور سورہ بقرہ بلکہ پڑھے یعنی کچھ قرآن بھی یاد کیے لیکن ایک بار اور اللہ کے رسول کے لیے کچھ لکھتے تھے یعنی جب کچھ لکھنا ہوتا ہے کچھ بھی تو اللہ کے رسول کبھی اس کو بلاتے تھے لکھنے کے لیے لیکن اس کے بعد کیا وہ دوبارہ کرسچین ہو گئے اور ہونے کے بعد کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتا ہے کہ میں نے جب ہم اس کے لیے جب لکھتے تھے کہ میں نے صحیح لکھا کہ غلط لکھا اللہ کے رسول کو تو پڑھنا نہیں آتا اس طرح ان کو کوشار سہتے تھے تو اللہ کے رسول فرماتے حدیث میں آتا ہے حضرت انس کی حدیث ہے کہ اس کو اللہ نے موت دی ہے یہ بندہ اللہ کے رسول کے زمانے کے واقع ہے تو اس کو موت ہوئی ہے کیونکہ گھر والے جب بھی اس کو دفن کیے جب دفن کرتے تھے تو دوسرے دن دیکھتے تھے کہ اس اس کو کے لاش قبر کے باہر پڑا ہوا ہے تو لوگ تہمت لگاتے تھے کہ اللہ کے رسول اور یہ صحابہ کرام کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول بدلہ لینا چاہتے تو کی ہے تو ایک بار دو بار اس طرح ہوا جب وہ لوگ تیسرے بار کیا کیے اور بالکل گہرائی تک یعنی گڈھا کھو دے اور اس کو تدفین کیے پھر اس کے بعد وہ جب نکلے باہر اور دیکھا بالکل نکلا ہوا ہے تو لوگ کو یقین آ گیا کہ اللہ کے طرف سے پھر اس کو چھوڑ دیے دفن کا نئی بخاری کی روایت ہے یہ عذاب ہے تو دنیا میں کبھی اللہ دکھاتے ہیں اور عموماً اکثر و بیشتر اللہ و تعالیٰ نہیں دکھاتے ہیں لیکن مومن کے لیے ایک دلیل کافی ہے یعنی اگر مومن ضرور نہیں بہت سے لوگ آ کے پوچھتے کہ قبر پہ عذاب نہیں ہے ایک دلیل پیش کرو کہتے کافی نہیں ہے اور دکھاؤ دس دہلیجے حدیث سے پیش کرو پھر بے شک میں رہتا نہیں مومن کی نشانی یہ ہے کہ اگر اس کو ایک دلیل مل جائے اور وہ دلیل صحیح ہے تو فوراً تسلیم کرتا ہے اور زیادہ بحث نہیں کرتا ہے دیکھیے نعمت جو قبر میں ہے وہ بڑی نعمت ہے لیکن عذاب کے قبر اور خطرناک ہے بہت ہی شدید ہے انسان دنیا کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتا ہے تو قبر کی زندگی کیسے برداشت کرے گا آپ خود سوچو آپ قبر کو تو یاد کرو ہم لوگ آج کل اگر کسی کمرے میں ہم لوگ کو کوئی بند کر دے میں اس کو میں چھوڑوں جو لوگ بلڈنگ میں رہتے ہیں لفٹ میں لوگ چڑھتے کہ نہیں اگر یہی اسی لفٹ میں لائٹ بجھ جائے پنکھا بند ہو جائے اور اوپر نیچے نہیں یعنی لفٹ اپنی جگہ پہ رک جائے نہ اوپر نہ نیچے ہو رہا ہے اور آدھا گھنٹے تک اس حالت میں ہو جائے تو آپ خود سوچو آپ کی کیفیت کیا ہوگی انسان بے ہوش ضرور پڑ جائے گا اور اگر دو دن تین دن کا مسئلہ ہے تو انسان مر جائے گا اسی میں ایک دنیا کی ایک جگہ بتا رہے کہ جس میں پھر بھی کچھ آدمی ہے اس میں تو قبر کی زندگی کس طرح ہے وہ بھی انسان کپڑے میں اس کو لپیٹا جاتا ہے پھر اس کے اوپر سے مٹی لگایا جاتا ہے پھر ایک ہوا کی بھی سانس نہیں ہوتی تو کس طرح انسان سفر کر پائے گا اسی لیے اس دن اللہ کے رحمت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے انسان صرف ایک ہی دروازہ ہے وہ اللہ کا دروازہ ہے آپ سوچو کہ انسان اسی حالت پہ رہتا ہے پریشان رہتا ہے تو پھر کس طرح اس کو نجات ملتی ہے اس کی نجات ملے گی نیکی کرنے سے عمل صالح کرنے سے یہی نیکی آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے اور جو بھی انسان برائی کرتا ہے اس کی وجہ سے انسان عذاب کے مستحق ہوگا اسی لیے انسان دیکھیے عذاب قبر کی بڑی شدت ہے اور آسان نہیں جس طرح ہم لوگ سوچتے ہیں حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ حدیث حضرت برا کی حدیث ہے حضرت برا فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بار اللہ کے رسول کے ساتھ ایک جنازے میں تھے آپ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگے اللہ کے رسول جو محفوظ ہے معصوم ہے وہ رونے لگے جو ہم لوگ کو رونا چاہے ہم لوگ نہیں روتے ہیں تو اللہ کے رسول رونے لگے اور کیا کہنے لگے فبق بل سرا اللہ کے رسول روتے روتے کہ جہاں اللہ کے رسول کی آنسو گئے تھے وہ تر ہو گئی اور وہیں آنسو تر یعنی بھر گئے پھر اللہ کے رسول فرماتے یا اخوانی اے میرے بھائیوں اسی کے لیے تم لوگ تیاری کرو اسی قبر کے لیے اسی لیے قبر بار بار جانا چاہیے ہم لوگ کا حال یہ گزرتا ہے کہ پورے سال گزرتا ہے کون قبر جاتا ہے اگر کسی سے کہے تو کہتے یار صبر نہیں ہوتا ہم نہیں جائیں گے نہیں جاؤ قبر کی زیارت کرو اور زیارت شرعی زیارت کرو تاکہ آپ اپنے دل کو نرم کرو تاکہ آپ کو قبر یاد آ جائے موت یاد آ جائے موت کو بار بار یاد کرنا چاہیے جیسا کہ پچھلے درس میں ذکر کیا گیا ہے غافل نہیں ہونا چاہیے قبر بار بار جاؤ اور دیکھو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے حدیث میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول اللہ اللہ لداؤت اللہ اس میں آپ کو القبر اللہ کے رسول فرماتے حضرت انس کی حدیث ہے کہ تم دفن کرنا اگر چھوڑ دو گے یعنی مجھے خدشہ ہے کہ تم لوگ دفن کرنا چھوڑ دو گے اگر یہ نہ ہوتا خدشہ نہ ہوتا ڈر نہ ہوتا تو میں دعا کرتا اللہ سے کہ تمہیں عذاب قبر سنا دیتے لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ پھر دفن نہیں کرو گے اور نہ تم لوگ یعنی کسی کو پھر قبر کی طرف جاؤ گے اس لیے انسان بچے انسان ہمیشہ اس ہولناکی اور یہ پریشانی کے لیے انسان تیاری کرے اور بچے اس کے بعد انسان جب قبر میں جاتا ہے تو کون آتا ہے فوراً دو فرشتے پہنچتے ہیں اور دونوں فرشتوں کے نام کیا ہے عموماً ان کے نام ہے منکر و نکیر ایک کے نام کیا ہے منکر ہے اور دوسرے کے نام نکیر ہے یہ حدیث سے ثابت ہے اور یہ دونوں کی صفت کس طرح یہ سے سن لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عید قبر المیت جب میت کو دفنائی جاتی ہے آپ خود تصور کرو کہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اتاہ ملکان دو فرشتے آتے ہیں خوبصورت فرشتے نہیں دیکھ کر کے انسان خوش ہو جائے یا تسلی ہو جائے بلکہ کیا ہے کس طرح صفت ہے ملکان اسودان دو سیاہ رنگ کے ہوں گے دونوں فرشتے دو سیاہ کلر کے ہوں گے کیا ہے ازرقان نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں یعنی آنکھیں بھی نیلی ہوتی ہیں اور خود کالے ہیں یقول الحدیم یقال الحدیم المنکر والآخر نکیر ایک کو منکر کہتے ہیں اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں فیقولانی ما نیما تقول فی اور الرجل پھر اس سے کہا جاتا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے تھے اللہ کے رسول کے بارے میں تو سوال کریں گے اور پوچھیں گے انسان کو بیٹھائیں گے دوسرے حدیث حدیث میں اور وضاحت ہے دیکھیے اس سے اور ڈرونا منظر ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اب اللہ کے رسول حضرت ابو حرا کہتے کہ ایک جنازے میں ہم نبی کے ساتھ تھے جب ہم اس کی تدفین سے فارغ ہوئے اور لوگ واپس جانے لگے تو آپ نے احساس فرمایا اب یہ تمہاری واپس پلٹنے پر تمہارے جوتوں کی آواز سنے گا اس کے پاس کون آئے گا منکر اور نکیر آئیں گے جن کی آنکھیں تانبے کے طرح ہوں گے دانت گائے کے سینگ کی طرح اور ان کی آواز بجلی کی طرح گرجدار ہوگی ارے سوچے سوچے کہ اس کی کیا ہے یہ دونوں فرشتوں کی کیا ہے آنکھ کس کے طرح ہے یعنی نحاس کی طرح اللہ کے رسول نے مثال دی ہے نحاس کے پتیلے کی طرح آپ نحاس دیکھو تابے دیکھو کتنا کڑے ہوتے چمک ہوتا ہے اس میں یہ بھی ان کی آنکھیں اتنا تیز ہوں گی اور وہ انیاب و مداخ بھی ہوں گے اور یہ کس طرح یہ اللہ کا رسول فرماتے ہیں یہ گائے یا بیل کے سینگ کی طرح جو لمبے چوڑے ہوتے اس طرح ہے وہ اسواتوم اور آواز بہت ہی خراب ہم لوگ کے حساب سے ہوگی یعنی جیسا کہ جب آسمان گرجتا ہے کتنا موٹی آواز آتی ہے تو اس کے طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھیں گے میں دیکھیے دو حدیث ابھی پڑھ چکا ہوں دونوں کیا بتایا کس سے کس کے بارے میں پوچھیں گے کس کے بارے میں پوچھیں گے امام کے بارے میں پوچھیں گے مذہب کے بارے میں پوچھیں گے عالم کے نام لیں گے نہیں پوچھیں گے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو اسی لیے ہم لوگ ہمیشہ عادت ہمیشہ ہم لوگ عمل سنت اور اللہ کے رسول کے مطابق کریں علماء تو ہم لوگ کے راستے میں تو مشال راہ ہے صحیح ہے ہم لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اصل اتباع تو اللہ کے رسول کی ہوتی ہے کہیں نہیں اللہ پوچھیں گے کہ امام کون تھا تمہارا کس مذہب میں تھے یہ پوچھیں گے کہ یہ رسول یہ کون تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون تھے تو وہ انسان بتا پائے گا اور اکثر لوگ پیچھے رہیں گے جیسے کہ اور تفصیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے کہ یہ دونوں منکر و نکیر اس طرح آئیں گے اور بیٹھائیں گے اور پوچھیں گے کس طرح پوچھیں گے انشاءاللہ ابھی ذکر کریں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں فرشتے کس طرح پوچھتے ہیں کیا پوچھتے ہیں اور کس طرح پوچھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذکر فتان القبور کہ اللہ کے رسول نے قبر کے فرشتوں کا ذکر فرمایا تو حضرت عمر نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہمیں ہمیں ہماری یہ سمجھ بوجھ لوٹا دی جائے گی تو اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل آج جیسی ہی سوج بوجھ قبر میں دی جائے گی حضرت عمر نے کہا فرشتے کے منہ میں پتھر یعنی میں اس کو خاموش کرا دوں گا یعنی یہ کہنے چاہتے کہ انسان یہ اللہ کا رسول بتا کہ وہ دونوں فرشتے آئیں گے تو حضرت عمر کہنے لگے کہ اللہ کا رسول ہم لوگ کو جو دنیا میں یاد ہے دینی مسائل ہم لوگ کو یاد ہے کہ اللہ ہمارا کون ہے فرشتے کون ہیں کیا قبر میں وہ احساس وہ یاد وہی رہے گا تو اکثر لوگ نہیں رہے گا کیونکہ جب فرشتے دونوں آئیں گے تو کوئی نہیں جواب دے پائے گا اللہ کہ اگر وہ مومن ہے اسی طرح دوسرے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر خطاب کے فرماتے لما اخبر النبی فطنت المیت فی قبر حضرت عمر خطاب سے روایت ہے کہ جب نبی نے صحاب کرام کو قبر میں آزمائے جانے اور منکر و نکیر کے سوال و جواب کے بارے میں آگاہ فرمایا تو انہوں نے پوچھا حضرت عمر نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا اس وقت مجھے میری عقل لوٹا دی جائے گی یعنی دنیا میں جو ہم ہمیں یادداشت لوٹا دی جائے گی آپ نے ارشاد فرمایا ہاں یعنی آپ اگر مومن ہو تو واپس اور مومن نہیں ہو تو آپ کے عقل ہی ختم ہو جائے گا اللہ کر حضرت عمر کہنے لگے پھر میں دونوں فرشتوں یعنی کے لیے کافی ہوں گا اللہ اگر ان فرشتوں نے مجھ سے پوچھا یعنی تمہارا رب کون ہے میں جواب دوں گا میرا رب تو اللہ ہے تم بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے حضرت عمر کہنے لگے ہم بھی الٹا ان سے پوچھیں گے تم لوگ کا رب کون ہے یہ مومن کی ایک یعنی تیاری ہوتی ہے آپ تیاری کرو ایمان لاؤ یقین کے ساتھ اس کی تیاری کرو تب جواب دے پاؤ گے ورنہ اگر انسان نہیں جانتا ہے تو کس طرح جواب دے پائے گا اس لیے اس کے لیے تیاری کرو بہت سے لوگ بچوں کی طرح ہے کسی بچے سے کبھی کہہ دیتے کہ آپ تیاری کرو فرشتے یہ پوچھیں گے کہ تمہارا رب کون ہے تمہاری یہ نبی کون ہے تو کہتے ہم لوگ کو یاد ہے کہیں گے یہ دنیا کی زندگی ہے آپ دیکھیے مثال ہم لوگ دنیا میں بہت سی چیزیں یاد کرتے ہیں جب جب اچانک ہنگامے ہوتے ہیں پریشانی ہوتی ہے تو انسان سمجھ نہیں پاتا کہ کیا کر رہا ہے صحیح کہ نہیں ابھی مثال کے طور پر آپ تصدیق میں ہو خدا نہ خاصہ اگر کوئی کسی کسی بتا دے کہ یہاں کوئی میزائل اڑنے والا ہے یا گرنے والا ہے بس دو سیکنڈ میں تو کیا کرو گے اکثر لوگ ساری چیز بھول کے بھاگیں گے کوئی نہیں دیکھے گا کہ حق ہے کہ غلط ہے کہ صحیح ہے کہ کیا کرنا ہے اس سال فوراً مصیبت میں انسان کے عقل اکثر ختم ہو جاتا ہے اور سن نہیں سمجھ پاتا ہے کہ کیا کر رہا ہے اس لیے فرشتے کیا پوچھیں گے عموماً تین سوال پوچھیں گے کیا پوچھیں گے تین سوال پوچھیں گے کہ یہ اللہ اللہ سبحانہ ہو تعالی یہ اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھیں گے حدیث میں سن لو حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول صاحب نے فرمایا جب مومن آج جب مومن آدمی کو قبر میں تدفین کیا جاتا ہے مومن آدمی کو تدفین کیا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے یعنی دو فرشتے آتا ہے جو اس سے پوچھتا ہے تو کس کی عبادت کرتا تھا کس کی عبادت کرتا ہے تو کیا کہے گا اگر اللہ اسے ہدایت دے تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا تھا پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا اس آدمی کے بارے میں یعنی اللہ کے رسول کے بارے میں تو مومن آدمی جواب دے گا وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس کے بعد اس سے کوئی اور بات نہیں پوچھی جاتی یہاں حدیث میں دو چیز ذکر کیا گیا کچھ رواج میں تینوں اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں پھر اسے جہنم میں دیکھیے پوچھنے کے بعد کیا کریں گے اللہ کے رسول فرماتے پھر اسے جہنم میں ایک گھر دکھایا جاتا ہے مومن کو مومن کو جنت دکھائیں گے کہ جہنم پہلے جہنم دکھایا جائے گا دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے تھا یعنی یہ جہنم میں یہ جگہ اللہ نے تمہارے لیے پہلے بنایا تھا لیکن اللہ نے تجھے اس سے بچا لیا ہے اور اس کے بدلے میں تجھے جنت میں ایک گھر عطا فرمایا ہے جس سے مومن آدمی دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ذرا مجھے چھوڑ دو میں اپنے گھر والوں کو خوشخبری دے دوں یعنی دیکھ کر اتنا خوش ہوگا کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو زندہ کر دو پھر اپنے گھر والوں کو بتاؤں گا لیکن انہیں بتا لیکن اس سے کہا جاتا آپ یہیں ٹھہرو یعنی آپ کی جگہ یہاں ہے قیامت تک یہیں باقی رہو گے لیکن جنت کے یعنی جنت کی طرف دیکھتے رہو گے اور ضرور اور کچھ نعمتیں اللہ سبحانہ ہو تو دیں گے تو یہ مومن کے حال ہے کہ اس طرح اور الٹا کافر کے حال بھی ہے کافر بھی جب اس طرح رہے گا تو پھر اس کی حالت بہت ہی خراب رہے گی اور وہ پریشان رہے گا تو یہ اللہ کا رسول ایک منظر بتایا کہ کیا پوچھتے ہیں اور کس طرح جواب دیا جاتا ہے اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ جنت میں طرح اللہ نعمت دیتے ہیں بہت ساری نعمتیں حدیثوں میں بہت ساری نعمتیں ذکر کی گئی ہے سب سے اہم نعمت کیا ہے انسان کی موت اچھی حالت میں ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ موت کے بعد کولم فرشتے آتے ہیں اور اس کو اطمینان اور بےخوفی کی کیفیت دیتے ہیں اس کو بےخوفی اور اس کو اطمینان دیتے ہیں اور جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جیسا کہ ابھی حدیث جو پڑھی گئی موت کے ساتھ ہی فرشتے آتے ہیں پوچھتے ہیں پھر اس کو جنت جہنم دکھائیں گے پھر جنت پھر اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ ہمیشہ یہیں رہو گے اور آپ پریشان نہیں رہو گے نقیامت یعنی کے دن تک آپ اسی حالت میں رہو گے اور خوش رہو گے تو یہ خوشخبری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ جنتی والوں کے لیے ہے اسی طرح کافر بھی کافر کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت عذاب دیں گے ان کی حالت کوئی اچھی نہیں ہوگی اور وہ بھی اللہ کے رسول حسن اس کے بارے میں فرماتے ہیں ادا کان الرجل السوء اجلس فی قبره فزعا مشغوفا اللہ کے رسول فرماتے گنہگار آدمی جب اپنی قبر میں اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے تو بہت گھبرایا ہوا اور خوب زدہ ہوتا ہے پریشان رہتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے تو دم دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کیا کہتے تھے تم کیا کہتے تھے تو کیا کہے گا وہ کہتا ہے میں نے لوگوں کو کچھ جو کچھ کہتے سنا وہی کچھ میں بھی کہتا رہا یعنی جو کمزور ایمان منافق جو ہوتا ہے وہ کہے گا کہ میں نے جو لوگ کو سنا وہی میں نے کہا چنانچہ جنت کی طرف اس کے لیے ایک سوراخ کیا جاتا ہے کافر کو پہلے جنت دکھایا جائے گا تاکہ اس کی حسرت بڑھے مومن کو پہلے جہنم دکھایا جاتا ہے پھر جنت تاکہ جہنم دیکھے تو ڈر جائے لیکن جب جنت دیکھے تو مزید اور اضافہ ہو جائے خوشی میں تاکہ اس کو ڈبل خوشی ایک خوشی ہے کہ ہمیں اللہ نے جہنم سے بچا لیا اور دوسری خوشی کہ ہمیں جنت ملی ہے اور کافر کو الٹا ہے پہلے وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا ہے اسے جہن جنت کی طرف اس کے لیے ایک سوراخ کیا جاتا ہے وہ جنت کی رونقیں اور اس کی دوسری نعمتیں دیکھتا ہے اور اسے بتایا جاتا دیکھ لے یہ وہ ہے جنت جس سے اللہ نے تجھے محروم کر دیا ہے اور کچھ روایت میں آتا کہ اللہ کہیں گے کہ یہ تمہارے ٹھکانہ تھا اگر تم ایمان لاتے لیکن چونکہ تم نے کفر کی ہے اب تمہاری یہ جگہ ہے اسی لیے پھر اللہ اس کے لیے جہنم کی طرف ایک سوراخ کیا جاتا ہے اور وہ اس کا نظارہ کرتا ہے جہنم کی آگ ایک دوسرے کو کھا رہی ہوتی یعنی اس طرح چل رہی کہ ایک دوسرے کھا رہی ہوتی اسے کہا جاتا ہے یہ ہے تمہاری قیام تو نے شک میں زندگی گزاری شک پر ہی مرا اور انشاءاللہ شک پر ہی اٹھے گا پھر اسے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا یعنی اس کو سخت عذاب وہ جنت دے کر ضرور دل میں کچھ لالچ آئے گی ایک اور اس کے بعد جب جہنم دیکھے گا تو اس کو اور مزید حسرت ہوگی کہ آپ میرے لیے اللہ نے ایک جگہ بنا کے اللہ نے بنائی ہے ہم نے اپنے ہاتھ سے اس کو گوا دی تو یہ اور پریشانی ہوگی اور انسان اور یعنی حسرت میں ڈوب جائے گا پھر اس کے بعد اس کو دوسرے مزید جو عذاب ہے کہ اس کو جہنم دکھایا جاتا ہے اور وہ بہت ہی پریشان رہے گا اس کے علاوہ اور دوسرے حدیث ہے حضرت انسی کے حدیث ہے بخاری میں اللہ کے رسول وہ بھی پڑھتا ہوں وہ قریب ہے لیکن اس میں عذاب بھی ذکر کیا گیا ہے کس طرح اس کو مارا جاتا ہے اللہ کے رسول فرماتے جب بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی واپس پلٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے واپس جانے کی آواز سنتا ہے اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں منکر اور نقیر اسے بیٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا تھا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے اس میں اہم بات یہ ہے کہ ہم لوگ کے ملک میں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول زندہ ہے کیا دلیل ایک پیش کرتے ہیں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہتے اللہ کے رسول کچھ روایت میں آتا ہے کہ قبر میں پوچھیں گے کہ یہ بندہ کون ہے تو کہیں گے یہ بندہ اشارہ کریں گے اس کا مطلب اللہ کے رسول زندہ ہے کہیں گے پھر بھی اگر وہ روایت صحیح ہے تو پھر بھی اگر دکھایا جاتا ان کو یا نہیں دکھایا جاتا ہے یا اشارہ کیا جاتا تو ضرور نہیں کہ وہ زندہ ہے کیونکہ وہ منظر اور اس کے بارے میں اس کو یعنی بالکل بات یادیں رہیں گی تو اس لیے ہم لوگ بھی کبھی ایسے بات یعنی ایسی چیزوں کے بارے میں جب بات کرتے تو یہ اور وہ اشارہ کرتے ہیں جب وہ چیز بار بار بات کرتے ہیں اور وہ حاضر رہتا ہے دماغ میں تو ہم لوگ اس کو قریب کی اشارہ کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ قبر یہ قبر میں دیکھتا ہے یعنی قبر اگر مان لے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول کو دیکھتا ہے کافر اور فرشتے پوچھتے یہ بندہ کون ہے اگر روایت صحیح ہے تو یہ بندہ کون ہے تو پھر اس کا مطلب وہ قبر میں دیکھتا ہے تو قبر کی زندگی میں اس کو دکھایا جاتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ دنیا کی زندگی میں وہ زندہ ہے جس طرح لوگ پیش کرتے ہیں بہرحال اللہ کے رسول یہاں فرماتے کہ اس سے پوچھیں گے کہ یہ کون آدمی ہے تو وہ کیا ہے میں گواہ ہے وہ کافر کہے گا بندہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں پھر اس سے کہا جاتا ہے دیکھ جہنم میں تیری جگہ یہ مومن کے بارے میں کہیں گے جنتی لوگ سے جنتی سے پھر اسے کہا جاتا ہے دیکھ جہنم میں تیری جگہ یہ تھی جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں جگہ عنایت فرما دی چنانچہ وہ اپنے دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے اور کافر یہ مومن کے حال ہے اور کافر یا منافق کہتا ہے مجھے معلوم نہیں میں وہی کچھ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے چنانچہ اسے کہا جاتا تو نے سمجھا نہ پڑھا نے نہ سمجھا اور نہ پڑھا یعنی نہ قرآن نہ کچھ بھی سمجھ کے تم نے کیا ہے پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے دونوں کان کے درمیان یہ تو چہرے میں اور زیادہ تر چہرے میں ماریں گے یہ قرآن کے مسداق ہے یا تو ربون وجوہا ہوں ادبارہ ہوں اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے لوہے کے ہتھوڑے وہ بھی دنیا کے ہتھوڑی نہیں آخرت اللہ کے پاس وہ الگ ہوں گے اس لیے درمیان کیا ہے لوہے کے ہتھوڑے مارا جاتا ہے اور وہ بری طرح چیخ اٹھتا ہے اس کی آواز جن اور انس کے علاوہ اس کے پاس والی ساری مخلوقات سنتی ہے اتنا بری طریقے سے چلاتا ہے کہ سارے لوگ سنتے ہیں سوائے انسان اور جنات اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو بچایا اس لیے نہیں سناتا ہے تو اس لیے انسان نیکی کرے اچھا کام کرے اور انسان عموماً قبر پہ جب جائے گا تو پریشان رہے گا پوچھیں گے اب دیکھیے تیسرے حدیث میں پڑھتا ہوں کچھ لمبی لیکن اس میں اور وضاحت میں بار بار پڑھتا ہوں تاکید کے طور پر اور چونکہ ہر حدیث میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا ہے اللہ کے رسول یہاں حضرت ابو ریرا کا حدیث ہے کہ ابو ابو ریرا رضی اللہ عنہ کی روایت کے رسول نے فرمایا میت حدیث غور سے سن لو میت جب قبر میں رکھی جاتی ہے یعنی اس کو تدفین کیا جاتا ہے اور ضرور نہیں کہ تدفین کیا جائے یا عموماً غالب کے طور پر ذکر کیا گیا ہے بہت سے میتوں کو جلایا جاتا ہے بہت سے میتوں کو جیسا کہ وہ ختم ہو جاتے ہیں اس کی نشانی نہیں پتہ چلتا ہے اسی لیے یہ یہاں سے مراد عمومی طور پر لیکن یار یعنی یہ جب انسان مرتا ہے میت جب قبر میں رکھی جاتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے ساتھ جو مشیع ہوتے ہیں وہ لوگ واپس جاتے ہیں وقت نہیں اللہ فرماتے ہیں میت جوتوں کی آواز سنتی ہے اگر مرنے والا کافر ہو تو عذاب کا فرشتہ اس کے سر کی طرف آتے ہیں کہاں اس کے سر کے طرف آتے ہیں کوئی اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ سر کی طرف سے آتے ہیں اور ایمان اور نیک عمل کی کوئی رکاوٹ نہیں پاتے ارے یعنی پہلے سر کے بل آئیں گے تو دیکھیں گے کہ اس کے کوئی حمایت بچانے کے لیے کوئی کام نہیں ہے کیونکہ انسان جب مرتا تو نیکی آگے پیچھے ہوں گے نماز روزہ اس کی حمایت کریں گے بچائیں گے تو اللہ کے رسول یہاں فرماتے ہیں جب فرشتے آگے سے سر کے بل آئیں گے تو دیکھیں گے اس کی حمایت کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے پھر اس کے دائیں جانب سے آئیں گے تو ادھر بھی کوئی رکاوٹ نہیں پائیں گے پھر آگے کی طرف سے آئیں گے تو ادھر بھی کسی کوئی رکاوٹ نہیں پائیں گے بائیں طرف سے آئیں گے تو کچھ بھی نہیں پائیں گے پھر اس سے کہا جاتا اٹھ جا کافر سے کہیں گے اٹھو ارے پر سے پہلے چیک کرتے چاروں طرف کہ اس کے پاس کوئی نیکی ہے یا کوئی عمل صالح ہے کوئی بچانے والا ہے کوئی نہیں ہے تو اس کو کہیں گے فرشتے اٹھ جا کافر خوف زدہ اور اور پریشان ہو کر اٹھے گا فرشتے اس سے پوچھتے وہ جو شخص تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتے تھے اور اس کے بارے میں تمہاری کیا گواہی تھی کافر جواب دیتا ہے کون سا آدمی نہیں جانے گا تو کون سا آدمی یہ پوچھے گا تو اسے آپ کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا فرشتہ کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافر کہتا میں نہیں جانتا میں نے لوگوں کو کے بارے میں کچھ کہتا کہتے سنا تھا بس وہی میں بھی کہتا ہوں فرشتہ کہتا شک میں تو نے زندگی بسر کی اس کی شک کی حالت میں مرا اور اسی شک عبرت ناک انجام پر انشاءاللہ تو اٹھے گا یعنی جہنم قیامت جہنم تک کس طرح رہو گے اور عذاب پاؤ گے اس شک میں رہو گے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اسے ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے آگ میں تیری جائے قیام ہے یعنی آگ جہنم میں آگ کی یہ مقام ہے اور دوسرے عذاب جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تیار کر رکھا ہے اس نظارے کے بعد اس کی حسرت اور ندامت میں اضافہ ہو جاتا ہے پھر اس کے سامنے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کھولا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے اگر تو اللہ اور اس کے رسول کی طاقت کی ہوتی تو تیری جگہ یہاں یہاں ہوتی یعنی حسرت بڑھانے کے لیے جنت کے منظر بھی دکھایا جاتا ہے جنت کا یہ نظارہ اس کی ندامت اور ہلاکت میں اور اضافہ کر دیتا ہے پھر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کے ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں دھس جاتی ہیں یعنی پورا بدن اس طرح سمٹ جاتا ہے کہ اس کی پوری ہڈی مکس ہو جاتی ہے بہت سے لوگ کہیں گے ہم لوگ قبر کھوتے تو کچھ نہیں دکھتا ہے کہیں گے یہ تمہاری ظاہری نظر ہے لیکن حقیقی کیا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو پتا ہے یہ وہ تکلیف ہے یہ ہے وہ تکلیف وہ زندگی جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ میں ذکر کیا بس کافر کے لیے تکلیف وہ زندگی ہوگی اور ہم یہ اللہ کے رسول آیت پڑھی فعین لہو معیشت کا وہ شروع ہو القیامت عامہ بہرحال خلاصہ یہ ہوا بات تو لمبی ہوتی جا رہی ہے کہ جنتی لوگ ان لوگ کو خوشخبری دی جائے گی ہر قسم کی نعمت ان لوگ کو ملے گی سب سے اہم اطمینان دلایا جاتا ہے جنت دکھایا جاتا ہے قبر کی زندگی کتنا سال گزرے گا بہت سال ہے آپ سوچئے کہ کتنا سال سے لوگ مرے ہوئے ہیں اور قبر پہ ہیں تو اس لیے کچھ لوگوں کی زندگی قبر میں لمبی ہوگی کچھ لوگوں کچھ لوگوں کی چھوٹی ہوتی ہے یہ جو پہلے پیدا ہوا اس کی لمبی ہوگی اور جو دیر میں پیدا ہوتا ہے اس کی چھوٹی ہوگی لیکن سارے لوگ یہ ضرور پائیں گے یا تو نعمت پائیں گے یا تو وہ لوگ تکلیف پائیں گے کیونکہ وہ لوگ کفر کیے تو یہ ہر ایک کو اللہ کے رسول فرما اور اسی طرح کافر کو بھی وہ کافر بھی پریشان رہے گا اور اس کو ہر قسم کا عذاب دیا جائے گا مبتلا رہے گا تمنا کرے گا کہ کاش وہ ختم ہو جاتا لیکن اس وقت اس کے لیے کوئی یہ تمنا کرنا اور اس طرح سوچنا اس کے لیے فائدہ نہیں ہے اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ اس کے لیے سانپ ہے اس کے لیے تقریباً ننانوے سانپ ہوں گے ننانوے زہریلے سانپ ہوں گے تو یہ ایک قسم کے عذاب ہے انہیں کیا عذاب ملتا ہے ملے گا یہ زیادہ تر یہ اللہ کے رسول اللہ سبحانہ و تعالی ہی کو پتا ہے اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کون سے کون سے اعمال نیکی اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان عذاب قبر سے بچ سکتا ہے دیکھیے یا نیکی کرنے سے کیا فائدہ ہے کیا ہم لوگ کو نیکی یا کیا عذاب قبر سے انسان کی تخفیف ہوتا ہے یا انسان بچتا ہے کہ نہیں ضرور بچے گا دیکھیے لیکن مومن کے حال یہ ہے کہ قبر میں مومن شروع میں اس کو بھی تنگی ملے گی یعنی اگر آپ کتنا بھی مومن ہو کتنا بھی متقی ہو پھر بھی انسان کے لیے کچھ ضرور بما یعنی ایک بہت یعنی قبر ایک دبا دے گی اور مومن بھی دبے گا ہلکا سا لیکن کافر تو آخر تک دب جائے گا اور مومن کا ہلکا اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ کرتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سواد کے رسول نے فرمایا سعد بن معاذ وہ شخص ہے جس کے وفات پر اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا اللہ کے تعالیٰ کا عرش ہل گیا اور یہاں ہلنے کے مطلب کیا ہے اکثر علماء کہتے ہیں ہلنے نے خوشی کے طور پر تو ہل گیا جس کے لیے آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے گئے جس کے جنازے میں ستر ہزار فرشتے شریک ہوئے اسے بھی قبر نے ایک مرتبہ دبا دبایا پھر فراخ ہو گئی یعنی اتنا اچھے حالت میں ہونے کے باوجود پھر بھی اس کے لیے قبر ایک بار یعنی اس کو دبا کے پھر اس کو چھوڑ دیا تو اس لیے علماء استنتاج کرتے ہیں کہ مومن لوگ بھی اس سے یعنی مومن لوگ بھی اس میں دبیں گے لیکن جتنا ایمان مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی اتنا ہی کم یعنی وقت کیا جائے گا اور اگر انسان زیادہ گنہ گار ہے تو اس کے لیے زیادہ ہوگا اور اسی لیے انسان ہمیشہ اس سے پناہ مانگے توحید اہم وہ عمل ہے بتایا گیا کہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان عذاب قبر سے نجات پاتا ہے سب سے اہم عمل توحید ہے شرک کرنے والوں کے لیے کوئی پناہ نہیں ہے توحید والوں کے لیے وہی نجات ہے اور وہ لوگ نجات پائیں گے کیا دلیل ہے اللہ کے رسول برام آزم کے حدیث بخاری میں اللہ کے رسول فرماتے جب مومن اپنے قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور مومن آدمی گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ گواہی دیتا ہے پھر اللہ کے رسول فرماتے یہی وہ آیت ہے جو اللہ فرماتے اللہ آمن بالقول الثابت کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کلیمہ طیبہ کے برکت سے دنیا و آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے تو یہ توحید والے ہیں جو توحید کلمہ پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتے ہیں اسی طرح نیکی نماز روزہ حج سلا رحمی امر بالمعروف نہیں انمکر وغیرہ سارے اعمال بھی انسان کی حمایت میں آئیں گے اور آپ کے لیے فائدہ ہے اسی لیے اگر آپ عذاب قبر سے بچنا چاہتے تو خوب نیکی کرو یہی دلیل ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان نلمی تعیدی قبر یسخن عالم حت تعی الون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قبر میں میت رکھا جاتا ہے تو تدفین کے بعد واپس پلٹنے والے لوگوں کے جوتے جوتوں کی آواز سنتی ہیں میت سنتے ہیں اگر میت مومن ہو دیکھیے میت مومن ہو تو نماز اس کے سر کے پاس نماز کہاں ہوگی سر کے پاس روزہ دا طرف زکوٰۃ بائیں طرف اور دوسرے نیک اعمال صدقہ نوافل لوگوں کے ساتھ بھلائیاں اس نے سلوک پاؤں کی طرف سے اس کی حفاظت کرتے ہیں یعنی باقی نہیں کیے پاؤں کی طرف ہوں گی فرشتے عذاب کے لیے سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے راستہ نہیں ابھی دیکھا گیا کہ جہنمی چاروں طرف سے آئیں گے تو کچھ نہیں پائیں گے تو عذاب دیں گے یہ فرشتے جب سر کی طرف سے آئیں گے تو یہ نماز کہیں گے کہ میرے طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے یعنی میں یہ تک نہیں پہنچ سکتے ہو سزا دینے کے لیے اور پھر فرشتہ دائیں طرف سے آتا ہے تو زکات کہتی میری طرف سے راستہ نہیں پھر فرشتہ باؤ کی طرف سے آتا ہے تو دوسری نیکیاں صدقہ خیرات صلی رحمی لوگوں کے ساتھ بھلائیاں اور احسان وغیرہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے راستہ نہیں تو اس کی یعنی سمجھو بچاؤ ہے اور یہ حمایت ہے تو اس لیے خوب نماز پڑھو زکوٰۃ کرو اور صدقہ خیرات کرو روزہ رکھو عبادات کرو شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ سب سے اہم کام ہے انشاءاللہ اللہ اللہ سبحانہ ہو اس کے ذریعے سے انسان کو محفوظ کریں گے اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ فتنے قبر سے محفوظ رہنے والے کون لوگ ہیں کون بچے گا فتنے قبر سے چند لوگ کے بارے میں حدیث آتا ہے سب سے پہلے کون ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مات مات کہ ہر مرنے والے کے عمل کا ثواب اس کے مرنے کے ساتھ ختم کر دیا جاتا ہے سوائے اس شخص کے جو اللہ کی راہ میں یعنی وہ شہید ہوتا ہے یا پہرے دیتا ہے یعنی حمایت کی حراست کرتا ہے اللہ کے رسول فرماتے اس کے عمل کا سوا مسلسل قیامت تک اسے ملتا رہتا ہے نیز وہ فتنہ قبر سے بھی محفوظ رہتا ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ جو شہید ہوتا ہے اس کے ساتھ چھ قسم کی نعمتیں ملتی ہیں اور ایک نعمت بتائے کہ امین امین فتن فتان فتان یعنی فتنے عذاب یہ فرشتوں کے سوال جواب سے وہ بچتا ہے لیکن شرط یہ کہ وہ توحید پر مرے لیکن اگر وہ شرک کے حالت وہ لڑائی میں مرتا ہے تو وہ اس کے لیے فائدہ نہیں ہے دوسری یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جمعے کی رات میں مرتا ہے یہ رات نہیں جو گزر چکی اس کا مطلب نہیں کہ انسان خودکشی کرے یہ اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے اس اللہ کے رسول المسلم مام یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاه الله فتنه القبر کہ جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات فوت ہو اللہ اسے قبر کے فتنے سے بچا لے گا لیکن یہ بھی توحید اور ایمان کی حالت ہے ورنہ بہت سے لوگ جمعے کی رات میں مرتے ہیں اور وہ جہنمی ہوتے ہیں اس لیے عبرت کیا ہے ایمان پر ہے لیکن یہ تقریب کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ قبر سے فتنے سے بچاتا ہے اسی طرح شہید بھی بتایا گیا ہے ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ان لوگوں کو عذاب قبر سے بچاتے ہیں اسی لیے انسان ہمیشہ یہ بچنے کے لیے یہ طریقہ کرے اور یہ تیسرا یہ ہے جو سورہ کہاں ہر رات میں پڑھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا کلبل ہی المانعہ کہ عذاب قبر سے رکاوٹ تبارک الملک ہے اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ تیس آیت قرآن میں جو انسان کو بچاتی ہے اور یہاں سے مراد آیت الملک صورت الملک ہے تو اس سر ملک کی بڑی فضیرت ہے کہ انسان ہر رات میں سونے سے پہلے آ کے پڑھے جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ انسان اکثر عموماً پڑھے اور اوقات بھی پڑھو تو انشاءاللہ انسان کو ضرور نجات ملے گی اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ یہاں ذکر کیا گیا کہ کون بچتا ہے یہ لوگ بچتے ہیں آخری مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو پھر نہیں انسان کس طرح اپنے آپ کو عذاب قبر سے بچائے اور کس طرح پناہ مانگنا چاہیے دیکھیے عذاب القبر ایک عظیم موقع ہے یعنی ایک عظیم تقریباً ایک یعنی فتنہ ہے انسان کو اس سے ڈرنا چاہیے جب بھی انسان قبر سے گزرے یا قبر کے پاس جائے یا نماز میں رہے اور موت کو یاد کرے تو فوراً عذاب القبر سے پناہ مانگے موت سے تو کون پناہ لے سکتا موت تو آئے گی ہر حال میں لیکن فتنے قبر سے پناہ لینا چاہے اللہ کے رسول نبی ہونے کے باوجود پھر بھی ہمیشہ فتنت القبر سے اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے تو اس لیے استعادہ کرنا خوب کرنا چاہیے اور امید ہے کہ جو پناہ ہمیشہ مانگتا ہے کہ اللہ اس کو ضرور بچائیں گے حدیث میں آتا حضرت ابو حضرت ابو حریرہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا پڑھتے تھے اللہ المنّیہ بک من عذاب القبر اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں عذاب قبر سے اور من عذاب النار اور عذاب جہنم سے اور من فطنط المحیا والممات اور موت کی فتنوں سے اور من فطنطل المسیح الدجال اور مسیح الدجال کے فتنے سے دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی اعوذ بک من کب القبر وہی ہے فطنت ازال ومن فط المحیا الماۃ ومن, ومن حر جہنم جہنم کے گرمی سے بھی اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے اللہ کے رسول محفوظ تھے جہنم کو تو کبھی نہیں جانا ہے ان کے لوگ کو جنتی میں لکھ دیا گیا بلکہ اللہ کے رسول سب سے پہلے وہ بندہ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے لیکن پھر بھی جہنم کے بارے میں سوچ کر اللہ کے رسول ڈر جاتے تھے پھر بھی جہنم کے منظر سوچ کر اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے تو یہ اللہ کے رسول کے حال ہے تو ہم لوگ کو تو اور پناہ مانگنا چاہیے ہم لوگ ہم لوگ کو تو اور بچنا چاہیے ہم لوگ کو دل میں اور خوف رکھنا چاہیے اس لیے انسان ہمیشہ پناہ مانگے اور اس کے لیے تیاری کرے جس طرح اللہ کے رسول صحابہ کرام سے فرمایا لمت فعد اسی کے لیے یعنی اسی اسی دن کے لیے یا اسی چیز کے لیے تم لوگ اس کے لیے تیاری کرو اور تیاری موت سے پہلے ہوتی ہے بہت سے لوگ کو دیکھو گے کہ موت سے پہلے تیاری نہیں کریں گے لیکن موت کے بعد ساری تیاری گھر والوں کے لیے کرتے ہیں کبھی وہ زندگی میں نیکی نہیں کرتا ہے لیکن مرنے کے بعد ان کے گھر والے صدقہ خیرات قربانی پتہ نہیں کیا اتنا زیادہ پیش کرتے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ جو خود کر کے گیا وہ اللہ کے نزدیک اور مقبول ہے اور جو بعد میں ان کے نام سے کیا جاتا ہے وہ پہنچتے ہیں پہنچے گا انشاءاللہ اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے قبر کے عذاب میں تخفیف ہو جائے لیکن وہ جو خود کر کے جاتا ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ مقبول ہے اور زیادہ پسند ہے تو اس لیے میرے بھائیو ہمیشہ نیکی عمل کرو موت کی تیاری کرو موت کبھی بھی آ سکتی ہے اور موت جب بھی آئے گی تو بتا کے نہیں آئے گی اور جب بھی انسان مر جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخرت سے پہلے وہ ایک لمبا سمجھو ایک لمبی زندگی سے گزرے گا بلکہ عموماً قبر کی زندگی حملوں کے حساب سے آج کل وہ اور لمبی ہے دنیا کی زندگی میں دنیا کی زندگی سے دنیا کی زندگی میں انسان کتنا سال رہتا ہے بہت تو ساٹھ سال ستر سال سو سال لیکن قبر کی زندگی میں کوئی دو سو کوئی تین سو کوئی ہزار کوئی دو ہزار کوئی دس ہزار سال رہے گا اور سوچو کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب لی دی کتنا دن تک وہ مبتلا رہتا ہے اور یہ بھی جاننا چاہیے ایک بات یہ چھوٹ گئے کہ بہت سے مومن لوگ قبر پہ عذاب پائیں گے لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رحمت سے ان لوگوں کو کیا ہے یعنی مقصرت کریں گے یعنی کبھی کبھار مومن جو جنتی ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب آخرت سے پہلے ان کو قبر میں عذاب دے کر ان کو صاف کر دیں گے اور کچھ لوگ کے عذاب قبر میں کافی نہیں ہے تو عذاب قبر میں بھی عذاب ملے گا اور آخری میں بھی آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے ایک بات میں چھٹ گئی ابھی ادائی کہ کچھ ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان عذاب قبر کے مستحق بنتا ہے اللہ کے رسول خاص ذکر کی ہے اور آج کل اکثر مسلمان اس میں مبتلا ہیں کیا ہے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر سے گزر رہے تھے تو کیا کیے تو اللہ کے رسول کو ذریعہ وہی کو بتایا گیا ہے کہ یہ قبر میں دو آدمی ہیں اور دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے فرمانے لگے کہ ان لوگوں کو کیا ہے عذاب مل رہا ہے وما یو فی کبیر یعنی کوئی بڑے کام میں ان لوگوں کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے یعنی پھر اللہ کے رسول ہیں بلکہ وہ کبیر ہے یعنی ہم لوگ کے نزدیک کبیر نہیں ہے لیکن اللہ کے نزدیک کبیر ہے ایک کیا کرتا تھا ایک آدمی وہ نمیمہ وہ چغل خور تھا چغل خور اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کو فساد لوگوں کو لڑائی کروانے کے لیے ان کی وہاں بات یہاں وہاں نقل کرتے اور آج کل کو محفوظ ہے آج کل اچھے لوگ بھی بیٹھیں گے جلسے میں کہیں بھی مجلس میں تو کہیں گے تمہارے بارے میں وہ بندہ یہ کہہ رہا تھا تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا یہ کہا میں نے یہ کہا غلط ہے اس طرح انسان کیوں کہتا ہے یہ فساد ڈالنے والے شخص عذاب قبر کے یعنی مستحق ہے اسی طرح اور دوسرا کیا ہے وہ ام آخر دوسرا آدمی کیا کرتا تھا پکانا استفر من بہلے لا استنسی من بولے کہ دوسرا اپنے پیشاب کرنے کے بعد وہ پیشاب سے اپنے آپ کی حفاظت نہیں کرتا تھا بہت سے لوگ آج کل اس طرح پینٹ پہن کے پیشاب کرنے کے لیے جائیں گے تو چھیٹا کتنا بھی پڑتا ہے نہیں پتا ہے آ کے جلدی کر کے دھو لیتے ہیں نکل جاتے لیکن چیتا بدن میں پڑ جاتا ہے تو اسی لیے یہ عذاب قبر کے سبب ہے کچھ روایت میں آتا ہے سب سے زیادہ عذاب قبر میں جو لوگ کو ملتے ہیں مسلمانوں کو وہ پیشاب کی وجہ سے لیکن حدیث ضعیف ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ علماء ذکر کرتے ہیں کہ حضرت صاحب معاذ کے بارے میں جو ذکر کیا گیا جس کے وفات سے عرش بھی ہل گئے کچھ علماء کچھ روایت میں آتا ہے کہ اس کو جو قبر نے دبا دی اس وجہ سے کیونکہ وہ بھی کبھی کبھار پیشاب کرتے تھے تو کبھی کبھی چھیتر سینے بچتے تھے تو اس لیے جب صحابی اتنا ہونے کے باوجود ان کو پکڑا گئے تو ہم لوگ کیا ہے تو اس لیے انسان جب بھی پیشاب بھی کرے تو پاکی اور ہمیشہ صفائی ستھرا کی اہمیت دے یہ ذکر کیا اس کے علاوہ اور بہت سارے اللہ کے رسول نے ذکر کی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان عذاب قبر میں مبتلا ہے تو اس لیے ایمان لانا چاہیے اب عذاب قبر پہ اور عذاب ہوگا اور کب تک ہوگا قیامت تک یہ ہوگا یا تو نعمت ملے گی یا تو عذاب ملے گا اور یہ حق ہے اس پر شک نہیں کرنا چاہیے اور یہ الگ زندگی ہے دنیا کی زندگی سے اور آخرت کی زندگی سے اس کو برزخ کہتے ہیں یا حیات القبر کہتے ہیں یہاں تک الحمدللہ بات مکمل ہو چکی ہے اگلے درس میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ کس طرح قیامت اٹھے گی لوگ قبروں پہ رہیں گے کچھ لوگ زندہ رہیں گے تو کس طرح قیامت اٹھتی ہے یہ انشاءاللہ اگلے درس میں اگلے جمعے کو انشاءاللہ یہ وضاحت کے ساتھ ذکر کریں گے اور کتنا بار سور میں پھونکا جاتا ہے وہ بھی تفصیل کے ساتھ اور ہر ایک کے بار بعد کیا کس طرح کیا ہوگا وہ انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم لوگوں کو عذاب قبر سے ہم لوگ کو بچائے اور ہم لوگ کو ہمیشہ خیر اور ایمان کے حالت میں ہم لوگ کو زندگی بھی دے ہم لوگ کو بھی موت دے اور صلی اللہ علیہ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين